قدرت کے عجوبے یہ ایک خوبصورت دن تھا میدان کے اوپر ہوا تھرک رہی تھی کسان نے اپنا دانہ نیچے رکھا اور بادام کے درخت کے سائے میں بیٹھ گیا اس نے ہری بھری ہر چیز کو خوشی سے دیکھا اب یہ ایک خوبصورت تربوز کا کھیت ہے اس نے اپنے اب سے کہا ان پکے ہوئے پھلوں کو دیکھو وہ اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ ایک آ دو دن میں لے جا سکیں گے ایک گلہری اس پر چہچہاتی رہی اس نے بادام کے درخت کی شاخوں میں جھانکا ادھر ادھر وہ بادام کے لٹکے پھل دیکھ سکتا تھا اچانک وہ ہنسنے لگا اس نے کہا تربوز کو قدرت صرف ایک پتلی بیل دیتی ہے جبکہ وہ چھوٹے بادام کو یہ بڑا مضبوط درخت دیتی ہے اس نے زور سے تنے کو تھپکی دی اچانک باداموں میں سے ایک سیدھا اس کے سر پر گر گیا کسان چونک کر بیٹھ گیا پھر اس نے چیخ کر کہا آہ اگر بادام کے درخت کا پھل تربوز کے سائز کا ہوتا تو یہ میرا انجام ہوتا کیسا معجزہ بچنے کا اس نے کچھ دیر درخت کے نیچے آرام کیا قدرت کے پرسرار پر غور کیا ایران سے ایک کہانی